کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خوں قربان تیری آزادی پر ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خوں قربان تیری آزادی پر تیری خاک کہر ذرہ تیری خاک کہر ذرہ دل و جان سے پیارا ہے دل و جان سے پیارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر کی وادی کے مظلوم مسلمانوں اے صبر کے کوساروں جذبات کے طوفانوں کشمیر کی وادی کے مظلوم مسلمانوں اے صبر کے کوساروں جذبات کے طوفانوں کشمیر پھر تم کو پکارا ہے پھر تم کو پکارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم جیل کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے اب ہند کے چیلوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم جیل کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے اب ہند کے چیلوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے شخص کے آنٹوں پر ہر شخص کے آنٹوں پر تکبیر کا نعرہ ہے تکبیر کا نعرہ ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے پھر قوم محمد کو وہ شوق شہادت دے تابوت زمانہ کو یہ جنگ کی دعوت دے قوم محمد کو وہ شوق شہادت دے تاغوت زمانہ کو یہ جنگ کی دعوت دے یا رب تیری نصرت ہی یا رب تیری نصرت ہی ہم سب کا سہارا ہے ہم سب کا سہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے پھر گونج سنائی دے تکبیر کے کناروں کی تقدیر بدل جائے وادی کے چناروں کی پھر گونج سنائی دے تکبیر کے کناروں کی تقدیر بدل جائے وادی کے چناروں کی پر نور نظارہ ہے پر نور نظارہ ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے غزنی کے مجاہد جب کشمیر میں آئیں گے پھر بھارتی فوجوں کو میدان سے بھگائیں گے غزنی کے مجاہد جب کشمیر میں آئیں گے پھر بھارتی فوجوں کو میدان سے بھگائیں گے کشمیر تمہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الهند يغزو الهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون ابن علیہم السلام بالشام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک لشکر تمہیں ساتھ لے کر ہندوستان سے جہاد کرے گا نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر فتح دے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں اور برسر اقتدار طبقے کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا بس جب وہ اس کارروائی سے فارغ ہوں گے تو اس وقت وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے غزنی کے مجاہد جب کشمیر میں آئیں گے پھر بھارتی فوجوں کو میدان سے بھگائیں گے کشمیر میں آئیں گے پھر بھارتی فوجوں کو میدان سے بھگائیں گے کشمیر تمہارا ہے کشمیر تمہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم شوق شہادت کا طوفان اٹھائیں گے دہلی کے قلعے پر ہم پرچم لہرائیں گے ہم شوق شہادت کا طوفان اٹھائیں گے دہلی کے قلعے پر ہم پرچم لہرائیں گے ہم کو للکارا ہے ہم کو للکارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خو قربان تیری آزادی پر ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خون قربان تیری آزادی پر تیری خاک کہر ذرا تیری خاک کہر ذرہ دل و جان سے پیار جان سے پیارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے